جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں سو تم اس بدسلوکی پر غمگین نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تھے